حضرت ابو امامہ حارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادگی ایمان میں سے ہے راوی نے کہا سادگی سے مراد معمولی لباس و غذا پر اکتفا کرنا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھارہ